حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور منقع یا پکنے کے قریب اور خوش کھجور یا کچی اور گدر کھجور کو ملا کر نبیس بنانے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچپن